حضرت قاسم بن عبد الرحمن رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری غلاموں میں سے ایک غلام حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کیا بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کو وہ غلام بیس ہزار کا فروخت کیا تھا حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ سے دس ہزار کا خریدا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا سنا دیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب بیچنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہو اور بے شدہ چیز بے ہی موجود ہو تو بیچنے والے کا قول تسلیم کیا جائے گا اور بے قائم رہے گی یا وہ دونوں بے کو فس کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں یسودا فس کر دوں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے فس کر کے غلام واپس لے لیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسی